عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اچھے حکمرانوں اور برے حکمرانوں کے بارے میں نہ بتا دوں اچھے حکمراں وہ ہیں جن سے تم محبت کرو گے اور وہ تم سے محبت کریں گے تم ان کے لیے دعائیں کرو گے اور وہ تمہارے لیے دعائیں کریں گے تمہارے برے حکمراں وہ ہیں جن سے تم نفرت کرو گے اور وہ تم سے نفرت کریں گے تم ان پر لانت بھیجو گے اور وہ تم پر لانت بھیجیں گے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو چونسٹھ یہ حدیث صحیح ہے